الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته ولاش پا کلاؤ لو گرا یہ چند ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ صورت عہد کے بعد نازل ہوئی ہے اور یاد دلایا گیا ہے ایمان کے قراروں کو کہ تمہارے سامنے ایک ہی چیز ہونا چاہیے اور وہ آفت ہے دنیا نے تمہیں آزمایا ہے اور کبھی تم نے دیکھا ہے کہ بد کے فاتحین تم تھے اور اس کے بعد عہد میں اترے ہو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ابھی تھوڑی دیر گزری تھی یہ قریش مکہ تمہارے سامنے سے پیٹ دکھا کر بھاگے ہیں ان کی وہ خواتین جو اس سے پہلے اپنی قوم کو قریش مکہ کو اپنے جوانوں کو ابھارتی ہوئی نکلی تھی جنگ کے اوپر جو یہ پکارتی ہوئی نکلی تھی کہ نانو بنا تو کو نمشی الگ نمارک کو کہ لوگوں پہچانو ہمیں جس کے اندر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے ان کی بہن تھی ہندا تھی اتبا کی بیٹی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ابھی ایمان نہیں لائی تھی مصب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں خناس تھی اور یہ قریش کی سربرند سرفراز خاندانوں کی خواتین تھیں اپنی قوم کو اپنی صفوں کو اپنے جواب مردوز جاں کو ابھار رہی تھیں اور اس لیے آئی تھی کہ ہماری آبرو کا خیال کر کے اپنی ماں اور بہنوں کے اوپر جو بیت جائے گی شکست کے بعد اس انجام کو آنکھوں کے سامنے رکھنے کے بعد پھر بد کی طرح سے پیچھے دکھائیں گے اور بہرحال زبان آور تھی زبان دان تھی وہ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہتی تھی کہ نہنو بنا تو تاریخ قوم کے لوگوں قریش کے جوانوں جواب مردوں اکثر بادو تم ہمیں پہچانتے ہو کہ نہنو بنا تو تاریخ ہم عام عورتیں نہیں ہیں ہم تو ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم زمین پر چلنے والیاں نہیں ہیں نمشی الگ نمارک ہم کالجوں پر قالینوں پر چلنے والیاں ہیں اب یہ مارکہ ہے کاردار برپا ہے اب قوم کی سرفرازی کا معاملہ ہے باپ دادا کے نام کا معاملہ ہے یہ جو مدمے ہوا ہے اس کا انتقام ہے اس کا خون رنگ لانا چاہیے یہ کریرے کی آگ ٹھنڈی ہونی چاہیے ان ملو نالک جہاں جواب مردو اگر تم نے مسلمانوں کے اوپر بڑھ چڑھ کر حملے کیے اور ان کو مغلوب پر ڈالا تو نوانک ہم تم سے موان کا کریں گے گلے لگانے اور تم بیرو رک اگر کہیں تم نے پیٹ دکھائی جیسے بد میں دکھا چکے ہو جو مردو سرماؤ رنبیروں تو اس کے بعد ہم ڈوٹ جائیں گے کبھی تمہارے قریب نہ یہ انداز تھا اور اس کے بعد شکست ہوئی ہے ان کو بھاگی ہے یہی خواتین جو بھاگتی تھی اپنی قوم کو یہ اس طرح سے بھاگی جا رہی ہیں بخاری کی روایت ہے کہ ان کے پادے ان کی جھاگیں جو پیروں میں ان کے زیور تھے یہ اپنا اپنی وہ اٹھائے ہوئے چادر سہمت جو ان کا تھا اٹھائے ہوئے دوڑی پھر جا رہی تھی میدان کو چھوڑ کر اپنے شوہروں اور اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے ساتھ ساتھ بھاگ جا رہی تھی میدان صاف تھا کہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکردگی میں پچاس تیر اندازوں کو پرمتزار عالم کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرما پر آج جو حاجی جاتا ہے جب بہت کے پاس پہنچو گے جہاں لوگ جاتے ہیں شوتا بھی قدر دیکھتے قبر دیکھنے کے کے لیے جو داہنے ہاتھ کے اوپر سراست سے بالکل ملی ہوئی شودا کی اس جگہوں سے بالکل قریب ہے اس پر ایک دو ٹوٹے ہوئے مکانات ہیں غیر آباد بالکل چھوٹ پہاڑی ہے یہ جبل الرما ہے جس کے اوپر پچاس تیرندازوں کو متعین کیا تھا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بیت جائے اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہم ہماری لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں گد کھا رہے ہیں اس وقت بھی اپنے مورچے کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میرا کوئی سہیو نہ ہو اور اس فتح کے بعد جب دوسرے مسلمان سرما مالے غنیمت جمع کرنے لگے تو اس صحابہ گرام کے اس دستے کے اندر جو اس جبل الرما پر متعین تھا اس لوگوں نے کہا اب تو فتح ہو گئی اب حکم جو ہے حکم ہم پر لاگو نہیں ہوتا ہم بھی جائیں گے مالی والے میں جمع کرنا ہے حضرت اللہ ابن زبیر نے ان کو یاد دلایا لیکن اس وقت ان کے جوش کے اندر ان بات سمجھ میں نہیں آئی اور چالیس حضرات بن گئے صرف دس رہ گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ اور یہ یہ جو بات کو چلنے کے بعد یہ سرما خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بیٹے ابن ابو جہل اس وقت تک رسالے اور سواروں کے وہ سردار تھے ان کی نگاہ ڈھونڈ رہے تھے کہیں رکھنا مل جائے قوم برباد ہوئی ہے بد کے میدان میں اور آج پھر وہی مصیبت پیش آ گئی آج پھر یہاں شکست کھا گئی ان کا پیچھے سے جو رکاوٹ ہو سکتی تھی ہمارے رسالے کی سو کوٹل گھوڑے کھڑے ہوئے تیار ہیں حملہ ہوا ان کی نگاہوں نے بات کیا کہ اب اب تو یہاں پر مدافعت کے لوگ ہیں زیادہ نظر نہیں آتے اور پھر انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا سوال ٹوٹ پڑے ہیں حضرت اللہ نے اور یہ ساتھیوں نے اپنی جان کے شہید ہو گئے ہیں اور جب پاس سب شہید ہو گئے ہیں یہ نکل پائے ہیں اور یہ بات وادی میں آئے ہیں مسلمان بکھرے پڑے ہوئے ہیں وہ قلیمت جمع کر رہے ہیں اور سب کا آئے ہیں سو سوال آئے ہیں پھر جیتی ہوئی بازی وہ ہار گئی ہے پھر اللہ نے اسی صورت میں بتایا ہے کہ مال کی یہ تم کو شیطان نے بہکا دیا ہے مال کی محبت میں آ کر تم نے ایسی سری کی نافرمانی کر دی خیر کوئی بات نہیں یہ ایک سوچ میں غلطی ہو گئی ہے ہم نے سب کو معاف کیا ہماری مشیت تھی کہ ہم تمہارے اندر سے شودا حاصل کریں مالک کو شودا انتہائی محبوب ہیں اور پروزگار نے اسی سورے عال عمران میں فرمایا ہے کہ ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ شودا ہوں میں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں یہ کوئی بات نہیں ہے اور شہید ہوئے ہیں چار نامور مہاجر اور سیاست غیر مہاجر ہیں مہاجروں کے اندر حضرت حمزہ نبی شاسم کے شریف کے بھائی اور آپ کے ججا اس میں شریف ہیں شہید ہوئے ہیں عبد اللہ جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقیزاد بھائی شہید ہوئے ہیں حضرت شماس ابن عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے رشتے ان کا رشتہ تھا اور یہ کتبہ ابن ربیہ بھانے تھے اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ شماس کہلاتے تھے کہ سورج کی طرح سے چہرہ چمکتا ہے اور چوتھے جو مہاجر ہیں وہ ابن میر خاندان بنو اقبال کے شہزادے اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا تھا جن تم نکلتے تھے جاہلیت کے زمانے میں خلاصما کروڑوں کی خاتون تھے اور ان کے اوپر زر و جواہر نچھاور کرتی تھی لیکن ایمان لانے کے جرم میں پیسے پیسے کے محتاج ہوئے حبش کی ہجرت کی واپس آنے کے بعد مدینے بھیجے گئے اور حضرت علی روا کے شاگرد محمد بنو عبدالدار کا یہ جوان رانا مسیح نبی میں داخل ہوا ہے اور سونے چاندی ہوتے تھے یہ پیچھے تحمد ہو اور اوپر چادر ایک چادر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور ان کا انہیں کمرے کا نبی صاحب نے دیکھا ہے ہے کہ اللہ کے دین نے کیسے بدل دیا فرمایا یہ وہ کہ اس سے نام نامت ناز و نعمت میں کوئی قریش کا شہزادہ نہیں پلا ہے لیکن آج اس کا یہ حال ہے کہ اللہ کی محبت میں آج کو پرواہ نہیں ہے اس کے بدن پر کیا چیز آتی ہے اور بخاری جگہ جگہ لاتے ہیں کبھی حضرت خباب ابن عدد سے کبھی عبدالرحمان ابن آپ سے کبھی دوسرے صحابہ سے کہ جب یہ اللہ کا بندہ عہد کی جنگ میں جب یہ شہید ہوا ہے دونوں ہاتھ کٹوایا ہے اس نے اور اس سے ہل کٹے ہوئے بازوؤں کا جو ٹکڑے تھے بدن سے لگے ہوئے ان سے جھنڈے کو روکا ہے پھر میں کنیا کے نیزے کے وار سے شہید ہوا ہے اور جب اللہ نے ان قریش مکہ کے دلوں میں روک ڈال دیا فتح آپ ہوئے مدینے کی طرف رخ نہیں کیا ہے نہ مسلمانوں کی شوقت کو برباد کیا ہے دل میں ان کے روک ڈال دیا پروردگار نے اور میدان جنگ چھوڑ گئے پھر جب دفنانے کا وقت آیا ہے ستر شہید ہوئے ہیں اب مسلمانوں کے اوپر آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے تب آپ نے کہا ان کو شہید کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ اس کو نہ کچھ کیا جاتا ہے جو میدان قطار میں شہید ہوتا ہے اور نہ اس کے کوئی کفن ہے نیا وہی اس کے کپڑے ہیں وہ کفن بنیں گے اور بخاری کی روایت میں صاف صاف آیا ہے کہ عہد کے اوپر نماز نہیں پڑھائی گئی باقی اور کمزور روایتوں میں چاہے جتنی آ جائے ستر بار آ جائے حضرت حمزہ کے لیے وہ بات صحیح نہیں ہے شہید کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں ہے وہ ایسا ہے اس کا خون پاک ہے اسی خون میں جائے گا اور اللہ کے نبی صاحب بخاری کے آواز میں فرماتے ہیں مسلم کی بھی روایت ہے قیامت کے دن یہ شہید آئے گا میدان میشر میں اور اس کے زخموں سے ویسے ہی گرم سے یال خون بہرا ہوگا کہ لون ہوں لون دم ری ہو یہ صرف ہوگا بخاری کے الفاظ ہیں کہ رنگ ایسا ہوگا جیسے خون کا ہوتا ہے لال خون کا ایک اضافہ ہوگا کہ ریحو ریحو اس میں مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی اس کے خون سے اس خون میں دنیا کے خون میں نہیں ہوتی اور میدان میشر گا تو یہ وہ شخص ہے اللہ کا وہ بندہ ہے نبی شاسن کا وہ ساتھی ہے کہ صحابہ کرام آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کریں ان کے بدن پر یہ سالار ہے نبی صاحب نے ان کو سردار بنایا ہے مسلمان فوج کا عہد کے دن کہ شہید کے بدن پر اتنی چھوٹی چادر ہے کہ اگر اس کے سر کو ڈھانپ دیں کفن کے لیے تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر کو ڈھانپ دیں تو کفن تو سر کھل جاتا ہے کیا کریں آپ نے فرمایا کہ اس کے سر کو ڈھانپ دو اس کی چادر سے اور پیر کے اوپر اس کی گھاس ڈالنے کے بعد سب خام کر تو یہ اللہ کی راہ میں یہ کچھ ہوا ہے اور حضرت خباب ابن رتھ کبھی دیکھتے تھے اپنے پاس کہ ہمارے پاس آج یہ کچھ اللہ نے دیا ہے بخاری روایت کرتے ہیں اور ایک مصب ابن امیر گئے ہیں کہ ان کے کفن کے لیے ان کی چادر بدن کی ہے ان کے سر کو اگر ڈھانپ دے تو پیر کھل جاتے روتے رہے اسی طرح سے حضرت الرحمان ابن عورت کو بخاری لائے ہیں کہ روزے سے تھے کھانا لایا گیا اللہ نے ایسا کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس بے حساب دولت ہے بہرحال اچھا کھانا تھا دیکھنے کے بعد یاد کیا انہوں نے کہ ہم یہ کھا رہے ہیں اور مسلم میں ہم سے کہیں بڑھ کر چکے تھے اور ان کے لاش کے اوپر ایک چادر میسر نہیں تھی کہ جو ان کو ڈھانپ سکتی ان کی جسم کو اور کھانا چھوڑ دیا ہے رونا چھوڑ دیا ہے تو یہ وہ دور ہے ایمانداروں کا کہ جو اللہ کے لیے تلوار کی دھار سے چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور اپنے کلمے کو سربرند کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا دینے کو ہر وقت تیار ہے یہ وہ صورت ہے اس کے اندر وہ کچھ آیا ہے اور اس میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے مالک فرماتا ہے خیر و برکت چاہتے ہو دنیا کی سربرادی اور کامرانی مطلوب ہے جنت کی بادشاہی ہمیشہ کی دائمی سرمدی جوانی اس پہ بڑھاپے کا کوئی خوف نہ ہو ایسی خوشی اس پہ غم کا ایک سایہ نہ پڑے ایسی تندرستی اس کے پاس بیماری آ نہیں سکتی ہے ایسی زندگی کے موت پہ کبھی حق نہ ہو اللہ کے دیدار کرنے والی زندگی انبیاء سے ملاقاتیں کرنے والی زندگی اور اپنی بادشاہیوں میں ہمیشہ خوش رہنے والی زندگی اگر وہ چاہتے ہو اس دنیا کی بھی اور آخرت کی جو ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے یا ایوہ الذین امن الطف اللہ حق تقاتی چکا اس کا طریقہ یہ ہے دو چیزیں آئی ہیں یا یہ لبین آمنوں اشارہ ہو گیا کہ تمہارا ایمان ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ایمان میں کسی بے ایمانی کو دخل نہ ہو تمہاری طویل میں سر کا ایک شائبہ نہ ہو تم سنت کو مانتے ہو بدت کے قریب نہیں پھٹکو گے تم آخت کے طالب ہو دنیا کے اوپر تھوکو گے جو بڑے بڑے ایمان کی یہ توحید ہے یہ رسالت ہے یہ آخرت ہے یہ پورے اور باقی کتنے ہیں جانتے ہیں لیکن یہ بڑی بڑی باتیں فرمایا کہ ایمانداروں جو ان صفات سے متصف ہو گئے ہو دوسری بات اتق اللہ اب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہو گئے ہیں پھر جو چاہے کرے فرمایا نہیں یہ ایک ایک لمحہ سانس کا ایک ایک جو جھٹکا ہے اس کو خیال میں رکھو اور آخری جھٹکے تک نفس کی آخری جمبش تک دل کی آخری طور تک آنکھوں کی آخری پتیوں کی جمبش تک تم کو چاہیے کہ تقوا اختیار کرو ایمان کے ساتھ اللہ کے ایک ایک قاعدے کا اس کے نبی صدر کے طریقے کا خیال رکھو اور اس سے سر منہ اراف کرو یہ تمہارے حق کا رکا ہے جیسے کہ اللہ کا تقوا اختیار کرنے کا حق ہے جیسے کہ ہر بھائی اپنے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سب سے بڑے قاری ہیں قرآن کے انصار کے اندر ان سے دریافت کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی تقوی کی تعریف کر وہ کہتے ہیں امیر مومنین کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ آپ ایسے راستے سے گزرے ہوں جس کے دونوں طرف خاردار دیواریاں ہوں فرمایا کہ ایسا بڑھتے موقع آئے ہیں پوجا بھائی ان نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو امیر مومنین ایسے وقت آپ کیا کرتے ہیں فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اپنے بدن کو اپنے جش کو سنبھالتا ہوں کپڑوں کو سمیٹتا ہوں اور کانٹوں سے بچتا بچاتا نکل جاتا ہوں فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے ایمان اور عمل کی پونجی کو بچاتے ہوئے دنیا کے شیطانی جو خار ہیں ان سے بچاتے ہوئے اللہ سے مل جائے یہی تقوا ہے فرمایا یہ تمہارے لیے ایماندار ہو اگر سچے ایماندار ہو تو اللہ سے ہر حالت میں اتقلا فرش اسما اتقلا ایک آدمی حضرت معاذ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی تم تو یہ بیان کیا گیا اگر یہ تم کر لو گے تو یہ ایک دو دن کا سودا نہیں ہے جس وقت سے ایمان لائے ہو اس وقت سے یہ کیفیت ہونا چاہیے بلا اللہ مسلمون اور تم موت تم کو نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے سامنے گردن نہادہ ہو اپنے مالک کے فرما بردار مسلم بنتے ہو کتاب کسی تمہاری طریقے ہو یہ جملے میں پورے سارے قرآن کو سارے انسانیت کے جو گلہائے سر سبد ہیں ان کے رویے کو نچوڑ کر ڈال دیا گیا بس اس چیز کے بعد پھر تم زمین کے نمک ہو پھر تم پہاڑی کے چراغ ہو پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا موقع ہے گلاح تم ہو گئے تاجداری داری تم کو دی فرمایا کیسے یہ ایک دو سے یہ انفرادی معاملہ بھی ہے اجتماعی بھی ہے سب مل کر جتنے ایمانداروں کو تو اس کے بعد یہ چیز کیسے حاصل ہوگی سرمایہ واقسم کی حق اللہ کی بڑا تمہاری جمیت ایک دوسرے کا سہارا جو تم دین کی دیوار بن جاؤ گے ایک ایک دوسرے کو سہارا دے گی وہ اس طرح سے کہ تم سب مل کر بادم و چمک جاؤ گے حق اللہ اللہ کی رسی سے اس قرآن کریم جس کو اٹھایا ہے اللہ کے نبی سے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ اللہ یل کو کتاب کے بندو اس کتاب کے ذریعے سے پروردگار عالم قوموں کو سربرند کرتا ہے چرواہوں کو طاقت و اقتدار کے سب سے اونچے مراکب تک لے جاتا ہے وہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں بانی کرتے ہیں وہ جہاں دار ہیں کی بات بات ان کا کہا کہا ان کے چلن چلن ہوتا ہے پھر وہ پروردگار گرا دیتا ہے غریب خار کرتا ہے رسو خستہ خراب کرتا ہے یہ مسلم کی روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہی جب پوری پوری بات قرآن کے معنی کیا ہے یہ نہیں کہ ہر اپنے اپنے دل سے جو دل میں آیا اس کے معنی پہنا دیے اور اپنا مقصد حل کر لیا وہی معنی ہے جو اللہ کے آخری علیہ وسلم سے صحیح روایت سے ثابت ہے وہ معنی وہ ہے حب اللہ ہے یہ دونوں سے مل کر بنتی ہے اللہ کی کتاب ہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے نہیں تیسری بات یہ بھی ہے حضرت کا کہنا بھی ہے یہ امام صاحب بھی کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہ بس کے اگر حضرت چاہے ہو یہ بات اگر کسی کے سمجھ میں مشکل سے آ رہی ہو بس اتنی بات کیوں کچھ اس کے دل کے دل ہو دماغ میں ابھی کتنے دن گزرے ہیں ابھی تاریخ کو کفن بھی پرانا دوکان جو دیکھی کا تھا آرام سے ان دنوں کی بات ہے اس میں پہلے بھی آئے اور اس کے بعد اب ان کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ بھائی بھائی ہیں اللہ کے لیے ایسے مل گئے ہیں کہ پہچاننا ممکن نہیں ہے کل ان کے درمیان تلوار ہائر تھی ایک دوسرے کے چہرے پر نگاہ ڈالنا ان کے لیے دوبارہ نہ تھا فرمایا دیکھا تم نے سال دو سال کے اندر کیا ہو گیا ہے تم نے حبد اللہ کو خروش کے ساتھ مل کر دونوں باپ مارے کا بیت رکھنے والوں دونوں گروہوں کے اندر کیا ہو گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو یہ تم آدان ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن سے اللہ بین قلوب تم فربت عالم نے تمہارے دلوں میں ان پر ڈال دی واسطہ تم اور تم ہو گئے بے نعمتی ہی کے خوانا اور اللہ کی اس نعمت کے ذریعے سے سب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کر تم آپس میں دشمنی کے بجائے اب دوست بنے ہو بھائیوں کی طرح سے دوست ہو اور اس سے پہلے تمہارا عالم یہ تھا کن تم اللہ شفا حکمت میرے اللہ کے پکارنے والوں آپس کے اندر اس دنیا کے اندر جنگ کرنے والوں اللہ کے شریعت سے بے پرواؤ دنیا کے اوپر جھک جانے والوں تو تمہارا حال یہ تھا کہ تم ایک آپ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے عالم نے اس ایمان کے ذریعے سے اللہ بین ان پر ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان پاس تم اور ہو گئے تم نعمت نعمتی اخبار اور جیسے بھائی ہوئے ہو اور تم کو اسی طرح سے اللہ نے آپ کے گڑھے سے بچا لیا انقلب اللہ نے اس ایمان کی برکت سے حبل اللہ کے ساتھ تمہارا احتسام ہوا ہے تم چمٹ گئے ہو سب مل کر اللہ نے تم کو بچا لیا ہے فرما یہ انداز ہے بچنا چاہتے ہو ساری اصلیتوں سے جہنم کے گڑھے سے جلت الخاری سے خرابی و خستگی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کدا لکھا یہ نشانی یہ آیات اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو کدا لکھا اللہ اس انداز سے پرمدگار تمہارے خیر کے لیے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے آیات ہی اپنی نشانیوں اور آیتوں کو لال کا تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ جنت کی راہ کو پہچان لو جہنم کے نگر سے اجتناب کرو اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں چلتے ہوئے تمہاری نبے چھوٹ جائے تمہارا چہرہ کھلا جائے تمہارے کپڑے اتار لیے جائیں اور تم کو ایک کفن دینے کے بعد زمین کے پیٹ میں اتار دیا جائے اور پھر اس کے بعد ہی اس سے پہلے ابھی موت سے پہلے سورے نہ فرمایا ہے کہ ابھی موت کی چٹکی مسل نہیں پائی ہے زندگی کے تامن کو کہ اسی وقت فرشتے کچھ کبھی دیتے ہیں کوئی غم نہیں ہے تمہیں آگے کے لیے اب ہمیشہ کر جنتے ہیں تمہاری مومن کے لیے اور کافی روپئے سے کہا جاتا ہے کہ تیری خیر نہیں تو یہ ایک انداز ہر ایک کے لیے ہو جاتا ہے مالک ہے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے تمہارے اندر یہی مسائل ہوں گے اب اس چیز کو اگر آپ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں اور حالات دیکھیں کہ اللہ کی کتاب حب اللہ کو ہم نے چھوڑ کر کیا حاصل کیا ہے جنگ ہو رہی ہے اردو کے اوپر سندھی کے اوپر یہ مہاجر ہے یہ غیر مہاجر ہے یہ پنجاب میں رہنے والا ہے یہ سرحد کا ہر جگہ ایک آگ لگی ہوئی اور سب کہتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ دل سے نہ کوئی مانتا ہے صحیح مانوں میں اگر اس کو دل سے مان لے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھے تو مالک تو صرف کہتا ہے کہ عزت محبت اللہ کی رحمتوں کے مستحق تو صرف مومن ہے اگر مومن بن جاؤ گے تو اس کے بعد دلوں میں ہم ڈالتے ہیں نبی صدر کہا جا رہا ہے یہ ہمارا احسان ہے اس دین کے ذریعے سے ورنہ آپ دنیا کی دولت صرف کرتے تھے اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن قبیلوں کے لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں کبھی محبت دلوں میں پیدا آپ ہمیشہ آتا ہو سکتے ہیں تو آج ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے ساری دنیا میں بھی اور اس ملک کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے خون خرابے ہوئے ہیں لوگوں نے اس کا کتنا مقصد حاصل کیا ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور یہ قوم بھی مسلمان ہے اس کے بعد آپ دیکھتے کہیں آگ لگتی ہے بھائی بھائی کی آگ گھر میں آگ لگاتا ہے جو اپنے کو سمجھتا ہے کہ مسلمان ہے آبرو پامال کرتا ہے اس کے بعد وقت سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت کارنامہ انجام دیا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ حبر اللہ سے ہم قابل ہوئے ہیں اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور پھر یہ انجام ہوا ہے کہ آج ہر جگہ ہماری زندگی تنگ ہے آج محبت کے ہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں تک کہ ماں کی مامتا تک سب پہنچی ہے باپ کی محبت باقی نہیں ہے بھائی بھائی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو ہونا چاہیے مسلمان کا اور یہ دنیا تھی یہ ایسی کرتی ہے ہم کو ہمارے ماتھوں کے اوپر کتنی ٹھوکروں کے نشان ہیں گلے میں کتنی زنجیریں اور پیروں میں کتنی بیڑیاں ہیں کیسے منہ پر تھوکا جاتا ہے کیسے ہماری آنکھوں کے کفن کے تاروں کو الگ الگ کیا جاتا ہے کیسے ہمارے معصوم ان کا خون دھرتی چوستی ہے گلت بھی نہیں بنتی کیسے ہماری بستیوں میں آگ لگتی ہے کیسا سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اس کو مانتے ہوئے جو ہمارے رہنما ہیں جو کہتے ہیں کہ گلی تمہاری بنانے کے لیے ہم آگے آتے ہیں ان کا حال یہ ہے یہی نہیں کہ قرآن اور حب اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ بالکل ان کی ضد قرآن عزیز اس کو کہتا ہے یہ حرام اور یہ شرک ہے اس کے جھنڈے لے کر اس کے نعرے لگاتے ہوئے وہ جلوس ہیں جو آج نکل رہے ہیں یہ ہمارے علماء ہیں جو غیر اللہ کے مزاروں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ابو داود کی روایت ہے کہ بوانا پر جو مقام ہے میں نے نظر مانی ہے <coughs> کہ اللہ کے لیے میں اونٹ ذبح کروں گا آپ نے پوچھا بوانا بوانا پر کوئی کہا نہیں فرمایا وہاں کوئی تیرس یاترا ہوتی تھی کہا نہیں فرمایا وہاں وہ کسی سے منسوب ہے کوئی عرس اور میلہ عید ہوتی تھی کہیں کہا کہا نہیں ہاں تب تو تم نے نظر مانی ہے جائز نظر ہے کر سکتے ہو فرما دیا گیا جو ایسی جگہ ہوں کسی بدھ سے کسی بابا سے کسی درگاہ سے تو منسوب ہو تو وہاں جو تم کچھ کرو گے سب بابا سے منسوب ہوگا اور مفتی آدم وہاں جا کر ہر بند جاتا ہے وہاں دعائیں مانگتا ہے وہ جو اقامت دین کے علم بردار ہے وہ الیکشن سے پہلے بڑی امام کچھ حلقے سے وہ کھڑے ہوئے تھے بڑی امام جو اس کے اوپر یہ ہندوستان اور پاکستان کی جو خواہشہ عورتیں ہیں ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جب تک ہم بابا کے یہاں نظر و نیاز نہیں کریں گے ہم جنسی بیماریوں سے نہیں بچ سکیں گے تو اس سے پہلے بھی وہاں یہ ریل پیل تھی کیونکہ اس حلقے کے وہ حضرت تھے تو وہ جلوس لے کر گئے ہیں چادر لے کر گئے ہیں چادر چڑھائی ہے دستار بندی کی ہے جلوس کو وہاں لے گئے ہیں اور کہا ہے کہ بڑے امام سے لے کر اور ہم اسلام آباد تک ایسی سڑک بنا دیں گے جتنا پوچھو ان کے فوٹو بھی اخبار میں آئے ہیں موجود ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اقامت دین کے تھے جو اسلام کے جھنڈے اٹھائے ہوئے اڑاتے ہوئے پھرتے ہیں جن کا یہ عالم ہے جب یہ مت ماری جائے ان مداروں سے ایسے مدار سے اللہ کا یوں ہی وہ شرک کی بات ہے ایسے شخص کے مدار سے جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن حضرت زینب کو جو اس وقت تک حضرت زید کے نکاح میں تھی ننگا نہاتے ہوئے دیکھ لیا عاشق ہونے کے بعد آپ اس وقت شکر کی حالت میں تھے یعنی اللہ سے مل کر ایک نچا تاریخ تھا اس لیے یہ اللہ نے اس میں بجائے اس کے کہ حضرت داؤد کے اوپر الزام لگا کر جیسے انہوں نے اولیاء کی بیوی کو ننگا نہاتے ہوئے اپنے محل سے دیکھ لیا اور پھر اس کے شوہر کو جنگ پر بھیجوا مروا ڈالا اور اس سے دنا کی اور چھ مہینے سے کم کے اندر حضرت سلیمان پیدا ہوئے یہ طوریت کو تحریر کرنے کے بعد اب بھی موجود ہے کے اندر اس کو بھی کہا دیکھو وہاں یہ معاملہ تھا کام تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا لیکن وہ سہو کی حالت میں ہوش میں تھے اللہ سے مل نہیں رہے تھے اس لیے اللہ نے ان پر سختی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات نگاہ وہاں پڑی جہاں نہ پڑنا چاہیے تو اس کا فائدہ ہوا چونکہ شکر میں تھے اس لیے فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت حضرت وہ عورت حرام ہو گئی زید کے اوپر اور آپ کی نکالنے یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوا اس کے مدار سے سڑک ہو رہا ہے اوپر آج ہمارا سب سے بڑا ملک ہے وہ جاتا ہے وہ جاتا ہے جو بھی آتا ہے اب قوم میں چونکہ شرک ہر جگہ پھیل گیا ہے شرک کی مانگ ہے اور جمہوریت یہ ہے جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ جو جمہور ہے انگریزی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رول جو ہوتا ہے یہ فار دا پیپل پیپل یہ حکومت ہے جمہور کی جمہور کی مرضی کے مطابق جمہور کے ذریعے سے اور جو اللہ کی نگاہ میں کفر شک ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی حکمرانی ہوگی اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے اور اللہ کے حکم کے بموجب کوئی سربو اس کے اندر بتایا جا سکتا ایک کمی ہو جاتی نہیں تو انہوں نے اس کو اپنا لیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے شہر خدیث اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس سے پھل نکل رہے ہیں کیا انداز ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ صرف کبھی نہیں پھیلا ہے جو ایک سال کے اندر پھیلا ہے اچھا، سمجھتا ہے یہ مفتی اعظم کہہ رہا ہے یہ علامہ بہر ہے یہ چوری کرتا بہرحال یہ بات سچی ہوگی حق ہوگی اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ پیاسی کا بھی چند چار دن پہلے جو ان کا دوسرا اخبار نکلا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی اسلام کے نمبردار جماعت کی سرپرستی میں ہے اس کے حاشیے پہ ہر جہاں لکھا ہوا ہے کہ داتا نے چاہا جیتیں گے الیکشن کیا ہونے والا ہے حسنین نے چاہا جیتیں گے حیدر میں چاہا جیتیں گے خواجہ نے چاہا جیتیں گے تو یہ سارا یہ جو اتنی بڑی جماعت کے جو زیر اثر ہے اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ سارے نعرے ہیں غیر اللہ کے اللہ کے غضب کو بڑھانے والے اور پھر ہم سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں خیر کا دور آئے گا پوچھتے کس کو دیں یہاں کفر شرکا اور ایمان کا فرق نہیں بتایا گیا اس لیے ایک سے ایک سمجھدار ہے خطوط آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ الیکشن جو ہوا ہے اس سے پہلے کتنے خطوط آئے کس کو دیں دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ یہ نو بندے ہیں ستو طرح جو سنو نے فی الحال بلا بالکل قوم سالے کی طرح سے اور وہ دس نمبر دس تھا پھر پوچھتے ہیں جو چاہنے والا پٹائی کے یہاں ٹٹائی کے یہاں وہاں پر ناپاک بٹن میں لگانے والا سر اٹھا اس سے سوال کرتے تھے مسلمان یہ نہ سمجھ پائے ان کو یہ نہیں بتایا گیا کیا ہوتا ہے پوچھتے کس کو اٹھو گے کس کو دے ہم ڈاکٹر صاحب بتائیے کبھی جواب نہیں دیا کہ اب ان کو کیا کوئی جواب دیا کیسے بتائے کیا بتائے اگر ماہی دریا کا یہ مسلمان ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اس کسی نے ان کو نہیں بتایا ہے تو اب اس کے لیے اس کے بعد انجام بھی ہزاروں لاکھوں ہے کروڑوں ہیں جو اتر گئے ہیں جانم کی آگ میں اب اللہ ہم پوچھیں اللہ کی مشیت جو ہو لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دعوت کو اللہ کی دعوت کو ہم جہاں تک ہمارا بس چلے بغیر لاگو لپیٹ کے صاف بات یہ جو گول بات ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے میں نے چھ سال تک لا الہ الا اللہ اللہ تمہارا ایک ایک ہے بات پوری صاف کی کہ چھ سال تک دن رات ہمارے ساتھیوں نے کہیں وضو بتا رہے ہیں کہ یہ بتا رہے کہ آخت کا ذکر کر رہے ہیں دو دو سو تین تین سو کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے اندر رو رہے ہیں میں کتنے لوگ آخت کا ذکر کر کے جہنم ایسی ہوتی ہے کھال کو لگے گی دل کو جھانک لے گی لیکن ایمان کسی ایک شخص نہیں سمجھا جب سن ستر کے اندر وہ دن تھا کہ محرم کی سات اور آٹھ تاریخ تھی اللہ نے توفیق دی ہم لوگ نکلے ہیں میری سڑکوں پر جمیرہ ہمارا راست کھایا تھا راستوں میں بسوں میں تو کیواری کی جب راستوں میں نکل کر ہم نے پہلی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تازیے رکھے ہوئے ہیں یہ تمہارا بابا حاجی غائب ہے یہ سومنااتھ کا مندر نبی صاحب نے فرمایا تھا کہ نہ قبر کو پکا کرو اور نہ اس کے اوپر کوئی چیز بناؤ نہ مجاور تم سب کو وہاں کرتے ہو جب تک تم ان کو نہیں ڈھاؤ گے کوئی اور غزنبی نہیں آئے گا سومناتھوں کو تم ڈھا دو تو یہ تمہارے درمیان اللہ کی رحمتوں کے درمیان یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یہ تادیا ہے اپنے ہاتھ کی جمبش سے بناتے ہو نو دن میں اپنا اپنا پرماتما اپنا بھگوان اپنا گنیش ارجن بناتے ہو اپنی انگلیوں کی بمبش سے کاغذ اور چیری سے اور بے مروتو نو دن پوجنے کے بعد دسویں دن صبح معلوم نہیں کیا ہوتا ہے کہ اپنے اس مہاتما سے اپنے اس بابا اور حضرت اور قبلہ سے اس قدم ناراض ہو جاتے ہو کہ کانوں پر اٹھانے کے بعد جن کے چاروں طرف تم نے پھیرے لگائے تھے پرساد کھائی تھی وہاں جا کر تم نے پرنام کیا تھا وہاں جا کر تم نے دنڈوت کی تھی اور تمہارا کیا حال ہو جاتا ہے ایسے بے مردوں کے اپنے بھگوان کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہو اور کراچی میں جانے کے بعد تو یہ کرتے ہو کہ اپنے بھگوان کو نبی جی, جی کے پل پر پھینکتے ہو اگر وہ ڈوبنے سے انکار کرے اس کو کل تک تم نے پوجا تھا اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر تم نے معصوم بچے کے سینے پر لگایا تھا کہ برکت سے حاصل ہوگی اور تم وہ نہ ڈوبے تو پتھر مارتے ہو ڈنڈوں سے خبر لیتے ہو اور دیہاتوں میں جہاں پانی نہیں ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے اپنے بابا کا پورا گھر بنائے ہیں اس کو توڑ کر کمر سے توڑ کر چھوٹی جگہ کھودتے ہیں اور ڈالنے کے بعد مٹی ڈال دیتے ہیں بابا کو اور رات کو جاتے ہیں شب غم منانے کے لیے یہ اور شام غریبہ مناتے ہیں پھر اس کے فاتح ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے تیجا اور چالو تو یہ جب ان سے کہا گیا اور یہ تم سبیلے لگائے ہو غیر اللہ کی یہ بندگی ہے غیر اللہ کی اور اس کا پانی ایسا ہے سور کے گوشت زیادہ حرام ہے یہ اگر بدن پہ لگ جائے کپڑے پر ایک چھینٹ پڑ جائے اس پانی کی جس کو تم متبرک سمجھ کر ماں کا دودھ سمجھتے ہو اور اس کو گٹ گٹ اتار جاتے ہو اگر یہ کسی مسلمان کے بدن کے اوپر ایک چھینٹ پڑ جائے اس کی تو اس کے بعد جب تک کہ اسے دھو کر صاف نہ کر لیا جائے اس میں نماز ہوتی جب یہ بات کہی ہے تو گالیاں بھی پڑی ہے کچھ پتھراؤ بھی ہوا ہے تو ایک گھوسے مارے گئے ہیں بس وہ مبارک دن ہے اس کے بعد پھر تو ہمارا یم نے پہچان لیا کہ بات اب سمجھ میں آئی ہے اب یہ حال ہے کہ ہمارا کوئی آدمی نیا نیا آیا ہے چلا جا رہا ہے پیچھے آواز آ رہی ہے یا علی کیا خوف یہ بھاگ چل رہا ہے یہ جا رہا ہے سکھ جا رہا ہے گاڑی والا یہ اب لوگ سمجھتے ہیں علی اس لیے کہتے ہیں یہ غلط ہے برا مانتے ہیں اس لیے کہنا چاہیے تو اب بات سمجھ میں آئی ہے یہی نبی سر کا معاملہ یہی آتا ہے سیرت کے اندر جب تک آپ کہتے رہے اصولی بات جب آپ نے یہ کہا ہے ان ماں کا نے نی لایا تب جہنم انتم تم لہا والد تم اور تمہارے بابا کی یہ ساری مورتیاں اور چاہے حضرت ابراہیم کی ہو یا حضرت اسماعیل کی تم سب چلے جاؤ گے جہنم کے ادھر بنو گے انتم لہا والدون سب کرتے ہو بات چونکے ہے اور پھر بات بڑھتی گئی ہے پھر یہاں تک جوانی تک بات پہنچی ہے اور پھر یہ ہوا ہے کہ دو حصوں میں مالک فرماتا ہے برکت کا وہ وقت ہے اللہ کی رحمت کا وہ وقت ہے جب یہ تعلیم کی دعوت اٹھے اور ایک قوم میں پیدا ہوں فلیقان یا قوم دو حصوں میں بڑھ جائے صاف اور واضح حصے ہیں ایک اللہ کو گلے مانگنے کے لیے سرحد کی بازی لگانے میں تیار ہو اور ایک بابا اور کاکا کا پجاری ان کے جگموں کا داسی بن جائے وہاں پہ پنجی کو جائے وہاں سر جھکا کر وہ دنڈوت کرے وہاں پر جب یہ دو حصے آپس میں لڑ جائے پیدا ہوں فریقانی اور پھر آپس میں جائے تحید و شیر کی جنگ شروع ہو جائے فرمایا وہ دور آتا ہے مبارک دور ہے اور یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بات نہیں کہتے ممبر پر کوئی کہتے فساد ہو جائے گا اللہ اس کو فساد کہتا ہے پر برکت کا سب سے مبارک دن وہ ہے کہ جب لوگ سمجھے توحید کیا ہے اور دو فرقوں میں بچ جائیں یہ اللہ کہتا ہے ہم یہ ساتھ یہی ہوتا ہے اور آج یہ جو کسمان حق کرنے والے ہیں جن کے لیے مالک فرما فرماتا ہے یکتمون ما انزلنا من البینات بل هدى من بعد ما بیناه للناس بالکتاب اولئک یلعنهم اللہ و یلعنهم اللائمون یہ مولوی جو عالم اپنے کو کہتے ہیں یہ ظالم وہی ایک بات چھپاتے ہیں جو ہم نے کھول کر دنیا والوں کے لیے انسانوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان کروا دی ہے کیونکہ ان کی روزی اس پہ ہے ان کی بادشاہی خدا اس پر چلتی ہے اور مالک فرماتا ہے ان کے اوپر اللہ اللہ کی پھٹکار ہے اور سارے لالت کرنے والوں پر لانت نہیں اور مالک فرماتا ماتا تابو اب اس لانت سے کوئی نکلنا کوئی عالم نکلنا چاہتا ہے یہ عوام کی بات نہیں ہے کوئی عالم نکلنا چاہتا ہے مشرق جس نے دنیا کو گمراہ کیا ہے اپنے پیٹ کے لیے اپنی بیوی کی چادر کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جس نے کیا ہے جھوٹ فریب ہو رہا ہے جانتے ہوئے فرمایا اس کے لیے تین چیزیں ہیں توبہ کرتا ہوں صرف توبہ زبان سے کہہ دینے اور اصلاح سے کام نہیں چلتا اس کے لیے تین چیزیں ہیں اللہ اللہ تابو پہلی بات کہ یہ اللہ نے اس کو توفیق دے تو توبہ کریں گے اور واسطہ اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں اور تیسری بات سب سے جو کاٹے کی ہے وہ بہت سب نے کہا کھول کھول کر جس ممبر اور سے اس نے شرک کا پرچار کیا ہے اعلان کرے گی یہ شرک تھا میں توبہ کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ثبوت یہ ہے میں نے اپنے پیٹ کے لیے اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے کل کے لیے تم سے ڈر کر تمہاری جیبوں کو خالی کرنے کے لیے کچھ کیا تھا اعلان کرے فرمایا تب جا کر توبہ کروں گا اسی لیے جو کہتے ہیں حضرت یہ فلاں صاحب نے یہ محدود دہلوی صاحب ہیں اور یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے ہو سکتا ہے انہوں توبہ کر لی ہو آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے میں کہتا ہوں توبہ کر لی عالم تھے مانتے ہو ان کے لیے تین چیز ضروری ہیں توبہ کر لی میں بھی مانتا ہوں چلو مان تم کہتے ہو اصلاح کر لی میں بھی مانتا ہوں اور تیسری بینوں کہا ہے بتاؤ کوئی تم ثبوت دو میں خاموش ہو جاؤں گا بند کر دو ان کی کتابیں کہیں دکھا دو انہوں نے وسیعت کر کے ان سے بھی توبہ ہے تو یہ لوگ ہیں یہ جو تو تین چیزیں مالک نے فرمائی ان کے لیے تین چیزیں ہیں جب یہ تین چیزیں کریں گے یہ مولوی جو آج دنیا کو برباد کر رہے ہیں کل کرتے رہے ہیں ایک ہزار سال سے اس ملک کے اندر اللہ جانتا ہے مجھے کوئی عالم نہیں معلوم ہے جس نے شرک کے بغیر کوئی اعتقاد کی بات رکھے ہو اور میرا یہ کہنا ہے چاہے اس کے ساتھ ایک دو شخص بھی مجھے دکھا دے گا کوئی عقائد سے متعلق کوئی بات ہو کسی عالم کی اس پاکستان ہندوستان کے اندر تو اس کے بعد میں اس کو چوم لوں گا کہ ہاں کہیں نہ کہیں مار کھائی ہے جو سب سے زیادہ قریب تھے سنت کے وہ بھی نبی کے معاملے میں آنے کے بعد فریب کھا اور نبی کو سلام کا سننے والا براہ راست اصول کرنے والا تو سلام کے اعمال کو وہ بھی اس پہ جا کر چور کھا گئے یہ ایسی یہاں شیطان کی شرارت تھی ایسی بدقسمتی ہے اس ملک کی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے اور میں بھی کہ پرمتگار جو ایسے نیک لوگ تھے جن میں اس بعض موضوع روایتوں کی وجہ سے جن کے اوپر یہ ہو گیا ہے کہ شیطان نے گمراہ کر دیا ہے مالک اسی طرح سے ان کو معاف کر دے جیسے کہ تو نے ان کو معاف اس شخص کو معاف کیا تھا جس نے کہا تھا اپنے بال بچوں سے کہ میں ایسا گناہ گار ہوں اگر اللہ نے مجھ پر اپنا قابو حاصل کر لیا اللہ پکڑ پایا تو میری خیر نہیں ہے تو میرے بچوں مجھے دلا کر میری راہ کو بکھیر دینا تو اللہ نبی صاحب فرماتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ پروردگار نے اس کی راک اس کے جسم کے سارے اجزاء کو جمع کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی اپنے کو جلوایا اور یہ کہ اللہ مجھے اگر پکڑ پائے گا تو وہ اس نے کہا کہ پروردگار صرف تیرے خوف سے اللہ نے نبی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے اس کو معافی دیا اس لیے اگر ہمارے جو اللہ کی نیک زندگی ان کی گزری ہے کہ ہر جگہ تعبیر ہے یہ ایک آدھ جگہ پر چوٹ کھا گئے ہیں تو ان کے لیے اللہ سے ہماری دعا ہے اور پروردگار سے امید ہے کہ پروردگار ان کو پروردگار تو معاف کر دے نئی بات سمجھ میں آئی تو یہ ایک انداز ہے اگر آپ کوئی خیر چاہتے ہیں تو خیر کا سرچشمہ خالی تعبیر ہے اگر شر کو مٹانا چاہتے ہیں تو شر کو سب سے پہلے مٹانا چاہیے کہ اس کے بغیر اور آپ دیکھیے ساری اصلاح ہو رہی ہے جنگیں ہو رہی ہیں ایک اس کی مثال جیسے ہمارے خیر محمد صاحب دیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کنویں کے اندر ایک بلا گر کر سڑ گیا ہے مر گیا ہے اب وہ ایک آتا ہے ایک مسلک کا پابند اس نے کہا ہے کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ دو سو ٹول نکالنا چاہیے یہ یہ پانی پاک ہو جائے گا وہ نکالتا ہے دوسرے آتے ہیں کہتے نہیں تمہارا جو مسلک ہے صحیح نہیں ہے بلکہ پورا پانی صاف بالکل جب کیچڑ آنے لگے یہ لگے ہوئے ہیں تو ایک اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرنے والا اس نے پوچھا یہ معاملہ لڑائی کس بات پہ کہا یار صاحب یہ پاکی کے اوپر دیکھیے وہ بلّا ہے ہم کہتے ہیں کہ دو سو ڈول نکالنا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ پورا پائے نکالو تو وہ کہتا ہے اللہ کے بندو تم دونوں صحیح ہو سکتے ہو پہلے اس بلے کو تو نکالو یہ جب نکلے گا پھر تمہارے دوسرے ڈول سے پاک ہو سکتا ہے کیا اس کے بالکل صاف کر دے گا جب تک یہ پڑا ہوا ہے تم دو سو میں دو لاکھ ڈول نکال لے جاؤ وہی حال ہمارا ہے جب تک کہ یہ شیر کا بلا مرا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے جب کو اس کو ہم نکال پھینکتے اس وقت تک کوئی اصلاح ممکن نہیں ہے اس لیے اللہ کے بندو اب یہ ایک آپ کے سامنے یہی ہے کہ سب تینوں پوری چیز ہونا چاہیے اللہ پر ایمان لاؤ خالص توحیدی ایمان شرک کا دشمن ایمان اللہ کے رسول پر کتابوں پر فرشتوں پر آفت پر جو ایمان لانے کا حق ہے اور پھر ایمان کے تقاضے عمل سارے سے پورے کر دیے اور اس کے بعد پھر اسی حق کو بے محابا سمجھانے پوری امت کے سامنے دنیا والوں اب تک جتنی امت ہے دنیا میں قیامت تک جتنی امت ہے یہ امت دعوت ہے نبی صلی علیہ وسلم کی ہر ایک کے سامنے یہ بات آنا ہے اور اس کے بعد اور صاف بات کہو گے اس کے رنگ میں رنگ کر کہو گے تو وہی ہوگا جو انبیاء کی دعوت کے ساتھ ہوتا ہے کہ زمین انگارا بن جائے گی آسمان سے ایسا معلوم ہوگا کہ یہ نازل ہو رہی ہے بلائیں لیکن کچھ دن کے بعد اگر سب کے ساتھ جمے رہے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم انگاروں کی بجائے ٹھنڈی اور فرق شبنم برسائیں گے اور یہ زمین کے جو انگارے ہیں یہ گلستہ زاری کا موقع آ جائے گا اور اس کے بعد تم اس زمین کے نمک اس پہاڑی کے چراغ تمہاری دشمنیاں خواب و خیال ہو جائیں گی اور تم ہنسو گے ایک زمانے میں ہم ایسے نامراد تھے نہ سمجھتے ہم کو ایسے اندھیرے میں رکھا گیا کہ ایسا موسا ہمارے بغل میں ہے اور باطل کی رسیوں اور باطل کے انچروں سے اندر جا رہے ہیں یہ ایک داستان پانی اور قصے مالی بن جائے گا اور وہی اللہ کے نبی سم نے فرمایا ہے بخاری مسلم کی روایت میں وہ دور آ کے رہے گا جب جزیہ ختم ہو جائے گا سارے مسلمان ہو جائے گا جب یہ لانت کی عیسائیوں کی برتری کی باقی نہ رہے گی سلیب توڑ ڈالی جائے گی انگیت کا مقام نہیں ہوگا اور گانے بجانے کے آلات ہیں ان کا کہیں وجود نہیں ہوگا اور سات سال تک پھر دو مسلمانوں کے درمیان آپس میں کوئی کھینا کوئی بخ نہیں ہوگا اس کے بعد پھر کئی دور آئے گا خرابی پیدا ہوگی پھر کفر و شرک آئے گا ایک ہوا چلے گی شام کی طرف سے اور جو صحیح معنوں میں مخلص مومن ہوں گے موہل چاہے چاہے گناہ گار ہوں ان سب کو موت آ جائے گی اور صرف جو اب کافی مشرق ہو چکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اندر آئیں گے اور نبی سب فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ میری نگاہوں کے سامنے اللہ نے وہ نقشہ دکھا دیا ہے کہ گویا ایک خفشی ہے پتی ٹانگوں والا وہ خانے کعبہ کا ایک پتھر اٹھا کر الگ کر رہا ہے اور دوش کی عورتیں ہیں دلخیسہ کے چاروں طرف ان کے سرین گھوم رہے ہیں وہی شک کا زمانہ اور اسے ان لوگوں پر ان مشکوں پر ان گدھوں پر آیا ہے کہ جو بل پڑے گی گدھوں کی طرف ان پر قیامت قائم ہوگی قیامت کا سزا ان پر آئے گا اور کسی مومن پر نہیں آئے گا اللہ سے توفیق مانگیے مالک سے یہ پروردگار شہادت کی زندگی عطا فرمائے جو سب جو موت کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے انسان موت اس کو صحیح معلوم میں جو موت کہا جاتا ہے گزر نہیں ہے مسلمان کی زندگی میں اگر اللہ شہادت کی توفیق دے اور پھر کوشش کیجیے ارادہ عزم کیجیے نبی سب نے بخاری مسلم کی روایت میں فرمایا ہے مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عزم رکھے کہ مجھے شہید ہونے کی کوشش کروں گا اللہ کی راہ میں چاہے وہ اپنے بستر پر مر جائے اللہ اس کو وہی موقع دے گا شہید دے اس کو اور شہیدی وہ ہے بخاری روایت کرتے ہیں کہ جو جنت میں چلا جائے اس کی نعمتوں راحتوں کے بعد کوئی شخص جنت کے باہر آنے کے لیے دنیا میں آنے کو تیار نہ ہوگا چاہے ساری دنیا اس کو دے دی جائے اللہ شہید مگر شہید شہید کیوں کہے گا شہید تمنا کرے گا کہ مالک پھر دنیا میں بھیج دے پھر تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر مارا جاؤں اور شہادت کے وقت جو تکلیف میری ہوئی تھی پھر مجھے حاصل ہو تو یہ ہے اللہ سے دعا کیجیے یہ چار باتیں ایمان عمل صالح یہ تبلیغ اور تواسی بلحق اور اس راستے میں آئی ہوئی چوٹیں لگی ہوئی چوٹوں کو سہلائیے زخم اٹھانا ہو شیروں کی طرح سے چاٹ جائیے آواز ایک ہی ہوگی کائنات کا ایک مالک ہے اس کی بات چلے گی جیسے اس کے رسول صاحب نے بتایا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دنیا پر اگر دنیا ہم کو اس راستے سے روکتی ہے باہیں پکارتی ہے بدن آواز دیتے ہیں تو ہم اس کو طلاق دیتے ہیں اس دنیا کو اماخت پہ ہماری نگاہ کری ہوئی ہے جنت کے دروازوں پر دستک دینے کے ہم خاں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے استقبال کو آئے اور ہم وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں نا ساول جنتی یوم فی شکل فاطم ہوں بھاگواج ہوں میدان میشر میں یہ جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ کھنے سایوں کے اوپر بیٹھے ہوں تختوں پر جو نگار تختوں پر اور جو مالک فرماتا ہے پھل کھائیں گے اور جو یہ پکار دیں گے وہ مل جائے گا اور سلام کہا جائے گا اور یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوگا اللہ اس دن سے کو ملا دے پروزگار یہ ہمارے بھائی ہیں یہ دنیا میں جو ابن آدم ہیں اپنا آدم ہیں پروردگار ان کو سمجھتے ایک حقیقت کو مان لے جس کے لیے نے کائنات بنائی ہے اور اس کو ماننے کے لیے ت نے اور ماہرت الدین نو صلی اللہ علیہ یہ جو مکلف کا ہے تو نے پیدا کیا ہے یہ ہمارا ہے اللہ سے دعا ہے اور پروردگار سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ نے چاہا اگر ہمیں سبات دیا تو پروردگار کچھ خیر لائے گا باقی ہم کسی دعوے کو اس کے راہ میں اگر ایک قدم کوئی چلے اور موت آ جائے تو گویا اپنی مراد کو پا گیا دس قدم جائے تو فق یہاں اور کسی کو وہ دورے سعید دیکھنا ہو جب اسلام کی برتری ہوگی اور تو وہ دور جو ہے اگر وہ کوئی دور پا جاتا ہے تو کیا کہنا وہ تو بہت مراد لیکن یہ کچھ نہ ہو تو زندگی یہ نہیں ہے زندگی تو وہ آنے والی ہے جس کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر ہیں عراق کے نکلتے ہیں تو بچے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ ہورنک شکل والا آدمی کون سا رہا ہے تالیاں پیٹتے ہیں نہ سمجھ بچے ہیں ہنسی کا ایک لوگ ڈانٹتے ہیں سمجھتے ہو یہ کون ہے یہ تمہارے حامل تمہارے گورنر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یہ سننے کے بعد کہتے کیوں ڈانٹتے ہو بچے خوش ہو رہے ہیں کامیابی ناکامی بچے کے جانے کامیابی کا دن آج نہیں کامیابی کا دن تمہارے بنا ہے بے پرواہ ہے تو اس سے بے پرواہ ہو جائیے کامیابی وہ ہے وقت وقت واقعہ نہیں وہ دن تو آنے والا ہے یہ قیامت کی کھڑی آئے گی کتنے دبے دبائے یہاں سمجھے جاتے ہیں سربراہ کامران ٹھہریں گے اور کتنے سربرنگ مقبول گھمنڈی تھے ان کو کس طرح اللہ اس دن کامیاب کرے من نہ اللہ اس دن کامیاب کرے ہمیں ہمارے بال بچوں کو ہمارے بھائیوں کو اس سارے اللہ کی تحقیق آدم کو آدم کو توحید کی در سے نوازے اور شرک یہ جانے دشمن بن جائیں اسی وقت اس بیکری کو قرار آئے گا اسی وقت یہ نبزیں جو ڈوب رہی ہیں ان کے اندر جمبش پیدا ہوگی آنکھیں جو پتھرا رہی ہیں یہ اپنی جگہ پر جمیں گی یہ سر جو آج خالی ہے تانگ ان کے اوپر ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ بھی خوش اللہ کے فرشتے جو مومنوں کے لیے سورے مومن میں آتا ہے بلک بلک کر دعائیں کر رہے ہیں وہ بھی خوش ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی نہ نوانی پر بڑھاپے کا سایہ جہاں پڑے جہاں مالک فرماتا ہے کہ جو ولکم کی ہاں ماں اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف جنتی کی بات چلے گی اس کی مرضی خلاف کچھ نہ ہوگا یہ انتہا ہے کو وسط اللہ لی ولکم صاحب اگر کوئی سوال آپ خود نہ چاہیں اس کے متعلق ہو یا کوئی اور تمہیں مرضی کا اللہ علیہ ہاں، یہ اس میں یہ قیاس کرنا پڑے گا اس لیے